حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی بات عمل الجوم واللہ میں امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے ذکر کی ہے کہ وہ فرماتی تھیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوا چلتی تھی آندھی آتی تھی تو یہ اللہ تعالی سے دعا مانگتے تھے دیکھیے اس میں بھی خدا کی پناہ مانگی ہے زندگی کا کون سا موڑ اور کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ہمیں اللہ کی پناہ درکار نہیں ہے جہاں ہم عاجز نہیں ہیں اور خدا مالک نہیں ہیں ہوا جب چلتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں اللہ اعلیٰ کی حضور عرض کرتے تھے اللہ اسلو کا خیرہ اللہ اس ہوا کی وہ خیر معافی اور اس ہوا میں جو بھلائی ہے وہ خیر نا بھی اور جس بھسوار میں جو بہلائی ہے جو برکتیں آئی ہیں یا, یا, یا اس میں جو اللہ کے فرشتے ہیں ان کا فیض اور ان کا اثر مجھ تک پہنچے یا اس کے ذریعے سے جو شاداب اور جو سرسبز علاقہ ہو رہے ہیں خدا ان سب میں میرا حصہ بھی کر دیجیے اور پھر فرمایا پرما بھی کا منشرف رہا اور اللہ میں پناہ چاہتا ہوں اس ہوا کی شر سے وہ شر پیا اور اللہ اس ہوا میں اگر کوئی شر ہے اس سے وہ شر ما اس سے لگ گئی اور اللہ اس ہوا کو جس خرابی کے لیے بھیجا گیا اس سے پناہ چاہتا ہوں ممکن ہے کہ اس ہوا میں چراسی ہوں یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوا کسی بیماری کا پیش خیمہ بن جائے یہ بھی ممکن ہے کہ وہ ہوا خراب ہو اور انسان کے سانس کے نظام میں کوئی تکلیف پیدا کر دے یہ پولوشن اور یہ ساری چیزیں جو ہواؤں کے اور موسم کے اثرات دیکھیے ان سب چیزوں کے لیے کیسی اچھی دعا ارشاد فرمائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اعظم کا منشرحاء و شرما فیا و شرما ارسلت بے اللہ میں اس ہوا کے شر سے اور اس میں جو برائی ہے اس کے شر سے اور جس خرابی کے لیے خدایا یہ بھیجی گئی ہے ہوا کے ذریعے اللہ کا عذاب بھی تو آتا ہے ہوا کے ذریعے بجلی کے تار بھی تو ٹوٹ جاتے ہیں اور انسانوں کی جانیں ختم ہو جاتی ہیں اور ہوا کے ذریعے جھونپڑیاں بھی تو اڑ جاتی ہیں اور ہوا کے ذریعے بڑے بڑے مینار گر جاتے ہیں اور انسان ہلاک ہو جاتے ہیں سب چیزوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ خدا میں تیری پناہ چاہتا ہوں